سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے